حضرت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے مومن ماتھے کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے نسائی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تیس